بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد محترم بزرگو دوستو اور میری مائیں اور بہنیں اسلامی تاریخ قریش مکہ مدینہ پر حملہ کرنے اور ابو سفیان کے قافلے کی حفاظت کے لیے ایک ہزار پر مشتمل لشکر اور جنگی سامان سے لیس ہو کر میدان بدر میں پانی کے چشمے کے پاس پڑاؤ ڈالا دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سترہ رمضان المبارک سن دو ہجری میں صحابہ کرام کو لے کر میدان بدر پہنچ گئے مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ یا کچھ زائد تھے ان کے پاس صرف سترہ اونٹ دو گھوڑے اور آٹھ تلواریں تھے مگر مسلمان اپنی تعداد کی کمی اور بے سر و سامانی کے باوجود شہادت کے شوق میں بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے بےتاب تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی صفے درست فرما کر خیمے میں تشریف لے گئے اور سجدے کی حالت میں دعا فرمائی اے اللہ اگر آج تو نے اس مٹھی پر جماعت کو ہلاک کر دیا تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کی برکت اور صحابہ کی جان ساری کی بدولت مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرمائی کفار مکہ میں سے ادبا شہبا ابو جہل امیہ بن خلف جیسے بڑے بڑے ستر کافر مارے گئے اور ستر قید کر لیے گئے جبکہ مسلمانوں میں بھی چودہ صحابہ کرام شہید ہوئے اللہ کی قدرت بیا نامی ایک چھوٹا سا پرندہ ہے بیا ایک پرندے کو کہتے ہیں جس کو انگلش میں ویور برڈ کہتے ہیں تو بیا نامی ایک چھوٹا سا پرندہ ہے جو اونچے اونچے درختوں پر اپنا گھونسلہ بناتا ہے اس کا گھونسلہ سراہی کی طرح ہر طرف سے بند ہوتا ہے طرف سے جانے کا راستہ ہوتا ہے اس میں بارش کا ایک قطرہ پانی بھی نہیں جا سکتا اس گھونسلے میں اپنی ساری ضرورتیں پوری کرنے کا الگ الگ انتظام کرتا ہے یہاں تک کہ روشنی کا انتظام اس طرح کرتا ہے کہ ہر دن ایک جگنو پکڑ کر لاتا ہے جگنو فائر فلائی کو کہتے ہیں ہر دن ایک جگنو پکڑ کر لاتا ہے اور اس کو گھونسلے میں پھنسا دیتا ہے اور وہ جگنو رات بھر روشنی دیتا رہتا ہے غور کیجئے کہ وہ کون ہے جس نے چھوٹے سے پرندے کو انسانوں کی طرح ایسے ہنر و فن عطا کیے یہ سب اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے ایک فرض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے لہذا اس کو ادا کرنے کی فکر کرو ایک سنت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے تشریف لاتے ایک اہم عمل کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلائے حتیٰ کہ اس کو سیر کرا دے اور اس کو پانی پلائے یہاں تک کہ اس کی پیاس بجا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے سات خندقیں دور کر دیں گے جن میں سے ہر دو خندقوں کے درمیان پانچ سو سال کی دوری ہوگی ایک گناہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے پیچھے خزانہ چھوڑ جائے تو وہ خزانہ ایک گنجا دو نقطے والا سانپ بن کر قیامت کے دن اس شخص کے پیچھے لگ جائے گا وہ شخص گھبرا کر کہے گا تو کیا بلا ہے وہ کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو چھوڑ کر آیا تھا پھر وہ سانپ اس کے ہاتھ کو کھا لے گا پھر سارے بدن کو کھائے گا دنیا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کو دنیا میں صرف چار چیزوں کے علاوہ اور کسی کی ضرورت نہیں ایک گھر جس میں وہ رہتا ہے دو کپڑا جس سے وہ سطر چھپاتا ہے تین خشک روٹی اور چار پانی آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے بے شک زکون کا درخت بڑے مجرم کا کھانا ہوگا جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا وہ پیٹ میں تیز گرم پانی کی طرح کھولتا ہوگا کہا جائے گا اس گنہگار کو پکڑ لو اور گھسیٹتے ہوئے دوزک کے بیچ میں لے جاؤ پھر اس کے سر پر تکلیف دینے والا کھولتا ہوا پانی ڈالو پھر کہا جائے گا عذاب کا مزہ چک تو اپنے آپ کو بڑی عزت و شان والا سمجھتا تھا یہی وہ عذاب ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے قرآن سے ایک علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے فائدہ اللہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر جسم میں کہیں درد ہو تو درد کی جگہ ہاتھ رکھ کر سات مرتبہ سور فاتحہ پڑھ لو انشاءاللہ تعالی آرام ملے گا یہ بڑی پیاری بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ سور فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے بڑی مشہور روایت ہے بخاری شریف کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ سفر میں تھے کئی لوگ ہمارے ساتھ میں تھے چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پر پہنچے ہمارا سارا کھانا ختم ہو گیا ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور جب سب کچھ ختم ہو گیا ایک گاؤں آیا ہم اس گاؤں میں گئے اور ان گاؤں والوں سے جا کر کہا مسافر ہے سفر کی حالت ہے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لیے کچھ کھانے کا انتظام کر دو تو گاؤں والے مسلمانوں سے بہت نفرت کرتے تھے انہوں نے منع کر دیا ہمارے یہاں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے نکلو یہاں سے اور ان مسلمانوں کو نکال دیا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پورے قافلے کو یہ کہا اس گاؤں کے باہر ہم لوگ پڑاؤ ڈال دیتے ہیں رات بھوک کی حالت میں گزار دیں گے صبح کو نکلیں گے اللہ کوئی نہ کوئی انتظام کر دے گا چنانچہ یہ سب رات کے وقت میں باہر آ گئے اور وہاں پر آ کر پڑاؤ ڈال دیا سارے لوگ بھوکے تھے خدا کی قدرت دیکھیے کہ رات کے وقت میں وہ جو لوگ تھے گاؤں کے رہنے والے ان کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا اور وہ ایسا پوائزنس تھا کہ جس کی بنا پر اس کے پورے بدن میں پوائزن ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا گاؤں والے وعید کو بلا کر لے آئے علاج کے لیے حکیم کو بلا کر لے آئے ہر قسم کا علاج کیا گیا لیکن وہ پوائزن اترا نہیں اور سردار ہوش میں نہیں آیا کسی نے مشورہ دیا کہ جب کوئی دوا علاج نہیں کرتی ہے تو اس کو جھاڑ پھونک کر دو کچھ پڑھ پڑھ کر دم کر دو کوئی تعویذ وغیرہ کر دو تاکہ شاید اس کے سانپ کا زہر اتر جائے لیکن وہاں گاؤں میں ایسا کوئی نہیں تھا کسی نے کہا وہ کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں گاؤں کے باہر انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے ہو ہو سکتا ہے ان میں کوئی جانتا تو گاؤں کے جو بڑے بڑے چودھری قسم کے لوگ تھے وہ سب کے سب باہر آئے اور یہاں پر جہاں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ تھا وہاں آ کر انہوں نے کہا ہمارے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے پوائزن اس کے بدن میں پھیل گیا ہے وہ مر جائے گا وہ بے ہوش ہے اگر تم میں سے کوئی جھاڑ پھونک جانتا ہو تو پلیز ہماری مدد کر دو حضرت ابو سعید خودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں مجھے دم کرنا آتا ہے مجھے سانپ کا زہر اتارنا آتا ہے لیکن میں نہیں آؤں گا تم تو وہ کنجوس لوگ ہو کہ ہم مسافر لوگ آئے تھے اور ہم نے کھانا مانگا تھا تم نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا گاؤں والوں نے معافی مانگی اور کہا کہ اگر تم نے ہمارے سردار کو اچھا کر دیا تو بکریوں کا پورا ایک ریور تمہیں ہدیے کے طور پر دے دیں گے پورا ایک فلوک بکریوں کا ہم تمہیں ہدیے کے طور پر دیں گے حضرت ابو سعید خدی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا چلیے خود بیان کرتے ہیں دل میں سوچتا تھا کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا ہے نہ سانپ کا زہر اتارنا آتا ہے نہ پوائزن کو دور کرنے آتا ہے لیکن میں اللہ کے نام پر چل پڑا فرماتے میں وہاں پر گیا وہ سردار بے ہوش پڑا ہوا تھا اس کے بدن میں زہر پھیل مل گیا تھا مجھے تو کچھ نہیں آتا تھا بس میں نے یہ کیا سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کیا میں فاتحہ پڑھتا گیا دم کرتا گیا فاتحہ پڑھتا گیا دم کرتا گیا کئی مرتبہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھنا پڑا اور خدا کا کرنا کہ وہ اچھا ہو گیا اس کا زہر غائب ہو گیا وہ ہوش میں آ گیا جب وہ ہوش میں آیا سارے گاؤں والے خوش ہو گئے اور حضرت ابو سعید خودی رضی اللہ تعالیٰ کو پورا بکریوں کا ایک ایک ریور انہیں ہدیے کے طور پر دیا حضرت ابو سعید خودی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوشی خوشی لے کر اپنے قافلے کے پاس آیا آ تو گیا لیکن پھر خیال آیا کہ کیا اس کا استعمال میرے لیے جائز ہے کیا اس کو میں ہم استعمال کر سکتے ہیں ہم نے اس کو کچھ نہیں چھیڑا اور پورا بکریوں کا ریوڑ لے کر ہم نے سفر شروع کیا یہاں تک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے ہے ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ سنایا اور فرمایا یہ بکریوں کا ریوڑ لے کر آئے ہیں کیا ہمارے لیے کھانا جائز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سعید یہ تمہارے لیے حلال ہے اور اس کا کھانا اور استعمال کرنا تمہارے لیے جائز ہے حضرت ابو سعید خودی رضی اللہ تعالیٰ کو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو سعید تم کب سے ڈاکٹر بن گئے تمہیں یہ سانپ کے زہر کے علاج کا کیسے پتا چل گیا تمہیں کیسے معلوم تھا کہ سانپ کا زہر اسے اتارا جاتا ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو کچھ نہیں آتا تھا لیکن میرے دل میں یہ بات آئی کہ لوگ ایسے کلام پڑھ لیتے ہیں اور اس میں کوئی تاثیر ہوتی ہے تو قرآن تو اللہ کا کلام ہے قرآن تو شفا والا کلام ہے اس لیے میں نے اللہ کا نام لے کر پڑھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شفا دے دی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سعید تم نے بالکل سچ کہا قرآن میں اللہ نے شفا رکھی ہے اور سورہ فاتحہ میں بڑی تاثیر ہے تو یہ وہ بڑی پیاری صورت ہے کہ سانپ کا زہر اس سے دور ہو جاتا ہے ہارون رشید کے زمانے میں ہارون رشید بیمار ہو گئے اور ایسی بیماری تھی دو سال تک بستر پر رہے انہوں نے ایک مرتبہ اپنے وزیر کو یہ کہا کہ جاؤ یہاں پر قریب میں ایک اللہ والے رہتے حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ ان سے جا کر کہو کہ ہارون رشید بہت بیمار ہے آپ کچھ علاج بتلائیے وزیر نے جا کر ہارون رشید کو ہارون رشید کے وزیر نے جا کر حضرت خد فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ کو یہ بات کی حضرت فضیل ابن عیاض نے کہا چلو میں ابھی چلتا ہوں اور ہارون رشید کے پاس پہنچے حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ ہارون رشید کے قریب پہنچتے ہیں وہ دو سال سے بیمار تھے فضیل ابن عیاض نے اپنا ہاتھ ہارون رشید کے بدن پر رکھا اور فورٹی ون ٹائم سورہ فاتحہ کو پڑھا ہے ادھر اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھا جو بیماری تھی اس کی شدت میں کمی آ گئی اور چند دن ہوئے ہارون رشید بادشاہ بالکل صحیح سالم ہو گئے اسی لیے ہمارے بزرگوں نے یہ بھی ایک عمل بتلایا ہے کہ بیمار پر فورٹی ون ٹائمس پڑھ کر سور فاتحہ پڑھ کر دم کر دو اللہ اس کی بیماری کو دور کر دے گا اور ابھی آپ نے اللہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کا قول پڑھا کہ جہاں پر بھی درد ہوتا ہے سات مرتبہ سور فاتحہ پڑھ کر دم کر دو اللہ تعالیٰ اس درد کو دور فرما دیں گے بلکہ ایک روایت یاد آئی آپ کو بتلاتا ہوا چلو بی شریف شریف میں روایت موجود ہے راوی حضرت حضیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک غلط کرنے والا ایک گناہ کرنے والے کو اللہ ڈھیل دیتا ہے مہلت دیتا ہے وہ گناہ کر رہا ہے وہ غلطی کر رہا ہے اللہ اسے چانسز دیتا ہے موقع دیتا ہے موقع دیتا ہے لیکن جب وہ نافرمانی کرنے والا کنٹینیوس نافرمانی کرتا ہے اللہ کے ہر حکم کو توڑتا ہے ہر کو پر وہ آزاد ہوتا جاتا ہے تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اور جب اللہ ناراض ہوتے تو اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں اے میرے فرشتوں یہ وہ قوم ہے جنہیں میں نے بہت موقع دیا بہت ڈھیل دی لیکن یہ نافرمانی پر نافرمانی کرتے چلے گئے انہوں نے مجھے بہت ناراض کر دیا فرشتوں تم گوا رہنا انہوں نے مجھے ناراض کر دیا ہے اب میں نے اس قوم پر آزاد بھیجنے کا فیصلہ کر دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرشتوں کو کہتے ہیں اے میرے فرشتوں ان کی نافرمانی کی وجہ سے اب کے اوپر عذاب کو بھیجنا شروع کر دو حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے فیصلہ کر دیا فرشتے عذاب بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں ابھی عذاب آنے والا ہوتا ہے کہ اچانک اس قوم کا ایک چھوٹا سا بچہ یہ پڑھ لیتا ہے الحمد للہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھتا ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے ہے وہ ننا سا بچہ جب یہ آیت پڑھتا ہے اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اے میرے فرشتوں تم نے سنا اس قوم کے بچے نے کیا کہا ارے وہ میری تعریف کر رہا ہے وہ الحمد اللہ رب کہہ کہنا ہے اے میرے فرشتوں اس قوم کے چھوٹے بچے کا تعریف کرنا الحمدللہ پڑھنا مجھے پسند آ گیا اے میرے فرشتوں اس بچے کے پڑھنے پر میں نے چالیس سال کے لیے اس قوم پر سے آداب کو محفوظ کر دیا کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی کیسی تاثیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اخیر میں قرآن کی ایک نصیحت قرآن میں اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اگر کوئی گنہگار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو اپنی لا سے کوئی نقصان پہنچا دو پھر تم کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عملی زندگی نصیب فرمائے میرے بھائیوں آج میرا گرمی میں بیان ہے اس لیے ان شاء اللہ کی نماز کے بعد ہمارے یہاں پر مفتی یوسف پٹیل آئیں گے اور ان کا کا بیان ہوگا تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہم و بحمدی کا نشد و لا الہ الا انتا نستغفرک و نتوب علی سبحان ربک رب العزت عمی سفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمين